رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج یہ بندوں کے لیے روزی ہوتی ہے اور بارش کے پانی کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں مردوں کو زندہ ہو کر قبروں سے نکلنا اسی طرح ہوگا